امام مالک نے خبر دی انہیں ابو حازم نے اور انہیں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہو تو گھوڑے عورت اور گھر میں ہو سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پچانوے